ابھی میں دیکھے نکالتا ہوں خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا خاموشی کہہ رہی ہے کان میں کیا آ رہا ہے میرے گمان میں کیا اچھا مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا بہت اچھا مجھ کو تو کوئی ہاں۔ ٹوکتا بھی نہیں اچھا یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں گوڈ پینٹ پہن کے چلے آئے بھائی ہاں۔ اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا کیا بات اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں شام ہی سے دکان دید ہے بند شام ہی سے دکان دید ہے بند شام ہی سے دکان دید ہے بند نہیں نقصان تک دکان میں کیا شام ہی اچھا سے دکان دید ہے بند نہیں نقصان تک دکان میں کیا وہ ملے شام ہی سے دکان دید ہے بند نہیں نقصان تک دکان نہیں نقصان تک دکان میں کیا وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا بولتے کیوں نہیں اچھا میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو ہے نسیم بہار گردالود ہے نسیم بہار گردالود خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا ہے نسیم بہار گردالود خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں اللہ یہ مجھے چین واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ